جس سے منع کرے سو چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباع اور آپ کے خلفاء کے اتباع کے بارے میں احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عرض کیا گیا اور کور انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال تو اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان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 اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے تو وہ بچ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا میں اس کو جھٹلایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا آپ نے فرمایا جو اس راستے پر چلے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں حضرت ارباز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے چہرے انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واز بیان فرمایا جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کاپ گئے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ واز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جانے والے کا آخری واز ہوا کرتا ہے لہذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ میں ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں جب صحابہ کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا اور عمار کی سیرت اپناؤ اور ابن مسعود تمہیں جو بھی بتائیں اسے سچا مانو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جس نے میرے بعد میرے کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے عجر ملے گا اور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی حضرت عامر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑی کی چوٹی پر اپنی جگہ بنا لیتی ہے دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا لہذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں گے یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہی کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرو پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ روایت بے حقیقی ہے اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ اسے ایک شہید کا ثواب ملے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میرے امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو ایک شہید کا اجر ملے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ روایت مسلم کی ہے اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت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 واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر جہاں کے لوگوں پر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانے مشرک وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقہ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 خوشی نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر سے یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام معافی اور بڑے ثواب کا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي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 فرمایا بہت اچھا خدا کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں چنانچہ تورات میں ہے اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ آپ سخت گو ہیں نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ آپ آف و درگزر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جب کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے حضرت وحب بن منبع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وہی فرمائی کہ اے داؤد تمہارے بعد عن قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ سچے اور سردار ہوں گے میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے اور ان پر وہ چیزیں فرض کیں جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا اے داؤد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بتائیں انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اور نچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بن بناہٹ ہوتی ہے اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفے ہوں گی اور نماز کی صفوں کی طرح ان کی میدان جنگ میں صفے ہوں گی اور وہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے اور جب وہ اللہ کے راستے میں سب بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جیسے کہ گد اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں میان کمر پر لنگی باندھیں گے اور وضو میں اپنے اعضا کو دھوئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں حادث حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن اب حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان نوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان نوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت سات سال کی تھی اس لیے کم سینی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کو ان کو موقع نہیں ملا تھا مامو جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے آپ کا چہرے مبارک چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا آپ کا قد مبارک بالکل درمیانی قدوالے سے کسی قدر لمبا تھا لیکن زیادہ لمبے قدوالے سے چھوٹا تھا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے جس زمانے میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ آپ کے آبرو ہمدار باریک اور گنجان تھے دونوں ابر جدا جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتے تھے آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا ابتداً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے ورنہ فی نفس ہی زیادہ بلند نہیں ہے آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا یعنی تنگ منہ نہ تھا آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی آپ کے سب اعضا نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گٹھا ہوا نہ تھا پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا آپ کے دونوں موڑھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں جو قوت کی دلیل ہوتی ہے آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا چجائے کی وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالا حصہ پر بال تھے آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداس اور پرگوشت تھے ہاتھ پاؤں کے اگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں آپ کے طلبے قدرے گہرے تھے قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا فوراً ڈھل جاتا تھا جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے قدم زمین پر آہستہ پڑتا زور سے نہیں پڑتا تھا آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نچان میں اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے آپ کی نظر نیچی رہتی تھی آپ کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشے چشم سے دیکھنے کی تھی زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی مجھے کیفیت بتائیں انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا اکثر اوقات خاموش رہتے بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی یہ نہیں انہوں کے زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں ہی رہی جیسے کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو آپ نرم مزاج تھے نہ آپ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تزلیل فرماتے تھے اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شاہ کی نعمت ہے زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہ آتا تھا چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں آپ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ اگلیوں سے اشارہ توازوں کے خلاف ہے یا آپ نے اگلی سے اشارہ کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کو مخصوص فرما رکھا تھا جب کسی بات پر تعجب فرماتے ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے اور جب بات کرتے تو گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرون حصہ پر مارتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے اور جب آپ خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کا ایک عرصہ تک تذکرہ نہیں کیا لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو مامو جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے مثلا ان سے ہنسنا بولنا بات کرنا ان کے حالات معلوم کرنا تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے پھر اس اپنے والے حصہ کو بھی دو حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے اس طرح پر خصوصی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حاضر ہوتے ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے اور امت کے اس حصہ میں آپ کا یہ طرز تھا کہ آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے اور ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں آپ ان آلے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دیں اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو کسی عذر پر جو کسی عذر پردہ دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے اس کے علاوہ یعنی اور فضول باتیں سننا گوارہ نہیں کرتے تھے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چک کر ہی واپس جاتے تھے چکھنے سے مراد امور دینیا کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے آنے والوں کی تعلیف قلوب فرماتے ان کو مانوس فرماتے متوحش نہیں بناتے تھے یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے اور خود اپنی بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے اور اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے بات پکی اور صحیح فرماتے نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے مبادہ وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک خاص انتظام تھا امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے خلقت کے بہترین افراد ہوتے تھے آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو آپ کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے یعنی بشاست اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے زیادہ اکرام فرما رہے ہیں جو آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے جو آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے آپ کی خندہ پیشانی اور خوشخلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے آپ کی مجلس میں حلم و حیا صبر و امانت پائی جاتی تھی اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھی اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کے بے عزتی اور آبر و ریزی کی جاتی تھی آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی ہی نہیں تھی سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے اور اگر کسی سے ہو جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے حسب و نصب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی سے ہوتی تھی ہر شخص دوسرے کے ساتھ توازوں کے ساتھ پیش آتا تھا بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی خبر گیری کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوشخلکی سے پیش آتے تھے یعنی چہرے انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا آپ نرم مزاج تھے یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے آپ نہ سخت دگو تھے نہ سخت دل نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑیں نہ زیادہ مذاق کرنے والے آپ نہ پسند بات سے تغافل برتتے تھے یعنی ادھر التفات نہ فرماتے گویا کی سنی ہی نہیں دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دل جوئی کی بات فرما دیتے آپ نے اپنے آپ کو تین باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا جھگڑے سے زیادہ باتیں کرنے سے اور لایانی و بیکار باتوں سے اور تین باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے نہ کسی کو آر دلاتے تھے اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ ذرا بھی ان میں حرکت نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان کوئی شخص نہ بولتا تھا جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے جس بات پر سب ہنستے آپ بھی اس بات پر تبسم فرماتے اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے چونکہ اجنبی مسافر لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے اس وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایسے اجنبی مسافروں کو آپ کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہوں اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے البتہ اگر آپ کے کسی احسان کے بدلہ میں بطور شکریہ کے کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا اس لیے گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ چار موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے برداشت کرنا اور بیدار مغز ہونا اور اندازہ لگانا اور غور و فکر کرنا آپ دو باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا چنانچہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی ایک بھلی بات کو اختیار کرنا دوسرے ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو اس روایت میں چار چیزوں میں سے صرف دو کا ذکر ہے اور کنز العمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتدا کریں دوسرے بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں تیسرے اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ بچار کرنا چوتھے امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا و آخرت کا فائدہ ہو